گناہوں کی تشہیر نہ کریں حضرت سیدہ متحرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور مسئلہ پوچھنے کے انداز میں اپنے گناہ کا تذکرہ کر گئی شاید کسی نے احرام کی حالت میں اس کی پنڈلی کو پکڑا یا چھوا تھا اس نے جیسے ہی یہ بات بتائی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فوراً چہرہ پھیر لیا اور فرمایا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ اور پھر ارشاد فرمایا اے ایمان والی عورتوں اگر تم میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو دوسروں کو نہ بتائے بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرے یاد رکھو بندے آر میں ڈالتے ہیں بدل نہیں سکتے جبکہ اللہ تعالیٰ بدلتا ہے آر میں نہیں ڈالتا یعنی تم اپنے گناہ لوگوں کو بتاؤ گی تو لوگ تمہارے اس گناہ کو مٹا نہیں سکتے نہ تمہاری حالت کو تبدیل کر سکتے ہیں اور نہ گناہ کے شر اور نقصانات سے تمہیں بچا سکتے ہیں ہاں البتہ وہ تمہیں آر اور شرمندگی میں ضرور ڈال سکتے ہیں جب بھی ان کو موقع ملا وہ تمہیں اس گناہ کی وجہ سے رسوائی شرمندگی اور بدنامی میں مبتلا کر سکتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ نہ شرمندہ کرتے ہیں نہ بدنام فرماتے ہیں اور نہ آر دلاتے ہیں بلکہ وہ تمہاری بری حالت کو اچھی حالت میں تبدیل فرما دیتے ہیں وہ تمہیں گناہ کے نقصانات سے بچا لیتے ہیں وہ العفوب ہیں معاف فرمانے والے کہ اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں اور الغفور ہیں کہ اس گناہ کو چھپا لیتے ہیں اور بعض اوقات تو ایسی رحمت اور تبدیلی فرماتے ہیں کہ خود گناہ گار بندے کو بھی اپنا گناہ زیادہ نہیں رہتا اپنا گناہ یاد نہیں رہتا گویا کہ گناہ کار طرف سے نام و نشان ہی مٹ گیا نہ وہ نامہ اعمال میں باقی رہا نہ وہ لکھنے والے فرشتے کو یاد رہا نہ وہ اس زمین کو یاد رہا جس پر وہ ہوا تھا نہ وہ ان آزا کو یاد رہا جن سے وہ گناہ کیا تھا اور نہ خود گناہ گار بندے کو یاد رہا ایسا فضل اور ایسی مغفرت اور کون کر سکتا ہے زندگی کے سانس چل رہے ہیں سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے بھائیوں کثرت استغفار بہت استغفار سچا استغفار اچھی توبہ خالص توبہ سچی توبہ پکی توبہ سبحانک اللہ و بحمد نشاد اللہ الہ اللہ انت نستغفرک فرو کا الیک نستغفرک و نتوب فرو کا و نتوب الیک فرو کا